نام محمل نہ ہو دجی نہ کجا نہ اماری اس شان سے جاتی ہے شام سواری زخمی ہے بدن کوڑوں سے ذرا دیکھو تو حالت کو ہماری کس حال سے نہیں کوئی نہیں ہم خوا سر کر بلا زینب دلگیر کرے گی سر کر بو بلا زینب دلگیر کرے گی سر کر بلا زینب دلگیر کرے گی سر کر بلا زینب دلگیر کرے گی سر کر بلا زینب دلگیر کرے گی سر کر بلا زینب دلگیر کرے گی دشت بیابان کی تعمیر کرے گی دشت بیابان کی تعمیر کرے گی پیغام شہر والا کی تشہیر کرے گی پیغام شہر والا کی تشہیر کرے گی ظالم کی ہر ایک گام پہ تحقیر کرے گی ہر ایک گام پہ دہدی کرے گی طوفان جفا میں غم شبیر کرے گی سر کر وہ بلا زینب میں دل کی کرے گی سرگر کو بلا زینب دلگیر کرے گی بلا دل کی کرے گی دل تڑپیں گے مظلومی سرور کے اثر سے مجلومی سرور کے اثر سے آئے گی صدا رونے کی دیواروں سے در سے آئے گی صدا رونے کی دیواروں سے در سے گزریں گے اسیران آنے بلا ہو کے جدھر سے جدھر سے آئے گی سدا حسین ہر گھر سے آئے گی سدا حسین ہر گھر سے جب سینہ زنی تو پر شبیر کرے گی وہ بلا زینب دل کی کرے گی وہ بلا زینب دل کی سر گی بلا جیا بے دل گیر کرے گی ہٹ جائیں گے کے جنگل کے کلیجے ہٹ جائیں گے کے جنگل کے کلے گے غم و درد سے اس فرش کے تپتے تڑپیں گے غم و درد سے اس فرش کے تپتے کے نہ بھولیں گے جنہیں راہ یہ رستے نہ بھولیں گے جنہیں راہ یہ رستے چوسٹ شمع راہوں میں جلا دوں گی سفر کے شمع راہوں میں جلا دوں گی سفر کے بندے رسن رہ کے بھی تدبیر کرے گی سرکار وہ بلا زینب دل کی کرے گی سرکار وہ بلا زینب دل کی کرے گی سرکار وہ بلا زینب پہ دل گیر کرے گی کیوں اٹھیں گے راتوں کو جفا جو بھی علم سے اٹھیں گے راتوں کو جفا جو بھی علم سے ہو جائیں گے شکل وہ جگر نالا غم سے ہو جائیں گے شکل وہ جگر نالا غم سے اٹھے گی صدا گریا وہ ماتم جو حرم سے اٹھے گی صدا گریا وہ ماتم جو حرم گلو سنگھ کے ہر ایک دیدا نم سے ہر ایک دیدا نم سے شب میں جو بکا مادر شبیر کرے گی سر کر وہ بلا زینب دلگیر کرے گی سر کر وہ بلا زینب دلگیر کرے گی سر کرو بلا جی دل گی سر ننگے ہیں یہ بی آئے شام کے لوگوی آئے شام کے لوگوں کچھ شرم حیا چاہیے اس طرح نہ دیکھو شرم حیا چاہیے اس طرح نہ دیکھو لاکری میں کچھ ظاہری چادر ہی اڑا دو ظاہر چادر ہی اڑا دو آل نبی ہے انہیں مجبور نہ سمجھو یہ آل نبی ہے انہیں مجبور نہ سمجھو پردہ خدا چادر تطہیر کرے گی سر کر وہ بلا زینب دل کی کرے گی سر کر وہ بلا زینب دل کی کرے گی سرکر کو بلا زینب دل کی کرے گی کیوں گے راتوں کو جفا جو بھی علم سے گے راتوں کو جفا جو بھی علم سے ہو جائیں گے شکل بج کر نالا غم سے ہو جائیں گے شکل بج کر نالا غم سے اٹھے گی کی ستا ماتم جو حرم سے لہو سن کے ہر ایک دیدا نم سے لہو سن کے ہر ایک دیدا نم سے شب میں جو مادر شبیر کرے گی سر وہ مو بلا زینب دل کرے گی وہ بلا زینب دل کرے گی سر گھر کو بھلا بھی دل کی سر ننگے ہے یہ بیویاں آئے شام کے لوگوں لوگوی چاہیے شام کے نہ کچھ شرم حیا چاہیے دیکھو لا نے کچھ ظاہری چادر ہی اڑا دو کچھ ظاہری چادر ہی اڑا دو نبی ہے انہیں مجبور نہ سمجھو آل نبی ہے انہیں مجبور نہ سمجھو پردہ خدا چادر تطہیر کرے گی بلا زینب دل کی کرے گی سرکر بلا زینب دل گیر کرے گی سرکر وہ بلا زینب دل گیر کرے گی لکھتی ہے یہ تاریخ انیسی جگر کا لکھتی ہے یہ تاریخ زہرا ہے ہمیشہ تلو گار ہمیشہ میں بس اتنی طلب گا ماتم کر گریا کر سرور کے ادادا ماتم کر گریا کر سرور کے ادادا ہر مجلس سے شبیر میں کرتی ہے یہ اظہار ہر مجلس سے شبیر میں کرتی ہے یہ مشرب کا مادر شبیر کرے گی سر وہ بلا زینب دلگیر کرے گی سر وہ بلا زینب دلگیر کرے گی سر کو بلا زینب دلگیر کرے گی سر کو بلا زینب دلگیر کرے گی سرکار کو بلا دینا بے دل گیر کرے گی سرکار کو بلا دینا